کی ہم سب کو ضرورت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری برادری اپنی پتھی اپنی بیٹی سب کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یعنی عمل جہنم سے بچاتا ہے نیک کامل دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث ہے ان اللہ عام عمل الصالحات سجاد الحم اور ودا بدھ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں رحمان اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے محبتیں پیدا فرماتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور پوری دنیا کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے یہ نیک عمل کا فائدہ ہے ان عام عامر الصالحات کانت لہم جنات الفردو سے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہے یہ نیک عمل کا فائدہ ہے سورت المؤمنون اٹھارہواں پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے نیک اعمال کا ذکر کیا نماز کا زکات کا دیگر بہت سے اعمال صالحہ کا اور آخر میں فرمایا کہ الاق احم الوارثون اللہ دین یا رسون الفردوس یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ سب نیک اعمال کے فائدے ہیں سورہ معارف میں اسی طرح کا مضمون ہے بہت سے نیک اعمال کا ذکر کیا اور بیان کیا اور آخر میں ہمارا برعزت نے ان کی اخر میں کامیابی کی خبر دی برآسر ان الانسان انسان خسر ان الدین عامن عمر الصالحات کہ نیک عمل انسانوں کو خسارے سے بچاتا ہے یہ خسارہ خا دنیا کا ہو خا آخرت کا ہو تو عمل صالح جس کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یہ تو محض خیر ہی خیر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کے اعمال کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وہ اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے نیکی ہر حال میں کار آمد ہے لیکن کچھ بندوں کی نیکی کسی صورت کار آمد نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقصان دہ جیسے صورت الغاشیہ کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشی ہے وجوہ یوم ہوئی دن عامرت الناصب تسلا نار حامی ہے اللہ تعالی نے بہت سے لوگوں کی خبر دی کہ ان کے چہرے رسوا ہوں گے زلیل ہوں گے اور انتہائی سیاہ ہوں گے عامرت الناصب آگے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے تھے عمل بھی تھوڑے نہیں بلکہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے بے بنا محنتیں ریاستیں مشقتیں لیکن تسلا نارن حامیہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کا مقدر ہو عمل صالح کے باوجود وقدمنا علانہ عامر امن من فجالنا وہ هباء منصور قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیاں لائیں گے بہت زیادہ اور ان کو ہوا منفورہ کر دیا جائے گا ذروں میں بکھیر دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا تو بہت سے لوگوں کے اعمال ان کے لیے بربادی کا پیغام یہ کون لوگ ہیں اور کون سے عمل کون سی نیکیاں ہیں دراصل کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں ان اعمال کو دیکھنے والا اللہ رب العزت ہے اور ان اعمال کی جزا دینے والا اللہ رب العزت ہے اللہ تبار کو تعالی ہمارے عمل سے کیا دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر اور بڑا باریک بین ہے لطیف الخبیر انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ان لا علیہ شعیب فی الارض ولا فی السماء یہ ساتوں آسمان ہے ساتوں زمینیں ہیں اللہ رب العزت پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں جعل مدبیب النملت نمرت سودا کہ سفرت لیلت الظلماء سیاہ رات ہو اور پہاڑ کی سیاہ چٹان ہو اور اس تہ میں سیاہ رنگ کا کیڑا رینگ رہا ہو چونٹی جل رہی ہو تو اللہ اپنے عرش پر اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کے رینی کی آواز کو سنتا بھی ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں اب وہ باریک بین ذات لطیف و خبیر جو بندے کے ہر عمل سے واقف ہے بندے کی نیکیوں سے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے نمبر ایک ایمان کہ عمل کرنے والا مومن ہے کافر کا عمل قابل قبول نہیں یہ ایسا مومن جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے ایمان میں انحراف ہو کوئی بگاڑ ہو اس کے ایمان میں کوئی خرابی ہو تو اس کا عمل قابل قبول نہیں اللہ پاک کا فرمان ہے من عامل سوال ہے ذکر او انثى اور ان سا مومن فلا حیات انت کہ جو نیک عمل کرے خواب مرد ہو یا عورت اتنا کافی نہیں بلکہ وہ ممن اور وہ مومن بھی ہو یعنی عمل صالح کرنے والے کا مومن ہونا ضروری ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا جو نیک عمل کریں مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مومن بھی ہوں یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایک کھجور کی گٹھلی کے پردے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی مومن ہونا ضروری ہے من اراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا کہ جو لوگ ارادہ آخر کرے اور اس کے لیے عمل کرے وہ مومن اور مومن بھی ہوں یہ عمل کافی نہیں بلکہ عمل کی اساس ایمان ہے اس کا مومن ہونا ضروری ہے تو فولائی کا کان اسائی ہم مشکور ان لوگوں کی ہر کوشش کی قدر کی جائے ورنہ نہیں اگر عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے یہ ایمان صحیح نہیں ہے ایمان درست نہیں ہے تو ان کی کوئی کوشش قابل قدر نہیں ہر کوشش ضائع ہے برباد ہے لیکن اگر مومن ہے عمل کے ساتھ ساتھ ان کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی تو اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے سے سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن ہے یا نہیں اس کا ایمان صحیح ہے یا نہیں ایمان درست ہے یا نہیں ایمان کے چھ ارکان جن کا ذکر حدیث جبریل میں ہے انسانی شکل میں آئے تھے اور نبی علیہ السلام سے ایمان کی تعریف پوچھی تھی تو رسول اللہ علیہ شاہ فرمایا انتم میں نبی اللہ ہی و کتب ہی رسول ہی بل یوم راخ بل قدر خیر ہی بشر ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو کتابوں کو مانو فرشتوں کو مانو آخرت کو مانو اور تقدیر کو مانو یہ چھ اصول ایمان ان تمام چیزوں کے بارے میں صحیح علم وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق صحیح صحیح ایمان ان چھ ارکان کے بارے میں کوئی خرابی نہ ہو اور کسی لمحے اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مراد سے انحراف نہ ہو یہ ایمان جیسا ایمان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں وہ مطلوب ایمان وہ ہے جس کی اللہ نے خبر دی جس کا حدیث میں ذکر ہے بیان ہے وہ ایمان کا اپنی مرضی کا نہ ہو اپنی خواہشات کا نہ ہو رات لہاری کے پروگرام میں مثال دی تھی جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں یہ اپنے اپنے نبی کو مانتے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے یہودی علیہ السلام کو مانتے لیکن ان کا ماننا کیسا ہے عیسائیوں نے کہا کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیوں نے کہا کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے مانتے تو ہیں ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن یہ دعویٰ اللہ کی منشا کے خلاف ہے یہ ایمان صحیح نہیں ایسا شخص عمل کرتا رہے محنتیں کرتا رہے سجدوں پر سجدے کرے قیام دائر کرے اس کی کوئی نیکی کوئی عبادت عند اللہ مقبول نہیں کیونکہ ایمان ایک بنیادی شرط ہے جیسے آج کل لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے ایک شعر مربج ہے مشہور ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ ہو اللہ کے بارے میں نظریہ کہ وہ مستقی عرش تھا اب نہیں وہ خدا تھا اپنا اس کا مفہوم ہے خدا اب نہیں اور جب نبی کی بےشت کا ذکر آیا تو وہ مستفیٰ بن کر مدینے میں نظر جو اب تک خالق تھا آج مخلوق بن کے مدینے میں آ گیا اب عرش پہ کوئی نہیں مدینے میں آیا ایک عمر گزاری اور پھر قبر میں چلا گیا اب بتائیں اس کہنے والے کا ایمان مقبول ہے نہ اس نے اللہ کو مانا نہ اللہ کے رسول کو مانا دعویٰ ہے اس کا لیکن یہ ایمان خالق کے کائنات کی منشا کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف اب یہ شخص کہ جو بھی اس عقیدے کا حامل ہے ہر سال حج کرے عمرے کرے نفل پڑے فرض پڑے سکاتیں دے صدقات دے نمازیں پڑھے سجدے کرے اس کی کوئی نیکی عند اللہ مقبول نہیں ہے کیونکہ جس ذات نے وہ باریک بی ذات جس نے عمل کو قبول کرنا ہے عمل کا اجر دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن وہ ایمان ہماری منشا کے خلاف ہماری مراد کے خلاف اس کے ایمان میں اللہ کی توہین ہے اللہ کے رسول کی توہین نبی اسلام کا فرمان ہے لات الرونی کما اطرت النصار نصار ابن مریم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کو بڑھا دیا ان کی حد سے ان نما انا عبد اللہ رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں ان حیثیتوں کے ساتھ مجھے مانو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان حیثیتوں سے نہیں ماننا ہم نے تو تب ہمیں تو تب چین آئے گا جب اس مخلوق کو ہم خالق بنا دیں الہ بنا دیں یہ ایمان مستقیم نہیں کارن غیر مقبول تو ایسا بندہ ہے جو عمل کرے گا وہ عمل اس کے کسی کام نہ آئے گا بلکہ وہ وال جان بن جائے یہ بندہ مبتلا ہے ہے جو خار کے کائنات کی جناب میں سب سے بڑی معصیت ہے مشرق کے لیے جنت حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہے اب ایک شخص عمل کر رہا ہے حاصل کچھ نہیں بلکہ دائمی جہنمی جنت ہمیشہ کے لیے حرام تو اس کا عمل کس کام کا تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کی اساس کو دیکھتا ہے اس کی بنیاد کو دیکھتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن تدخل جنت حتا تؤمن اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا صحیح ایمان نہ ہو خیبر کے موقع پر آپ نے صحابہ کو بھیج کر منادی کروائی تھی اعلان کروایا تھا کہ رایت کوئی جنت اللہ نفس مومن ہے کہ لوگوں جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جس کا ایمان صحیح ہوگا جس کا ایمان درست ہوگا تو اللہ رب العزت جو بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے چیک کرتا ہے وہ ہر عمل کرنے والے کی اس بنیاد کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں اس کے ایمان میں گڑبڑ تو نہیں اس کے ایمان کو ناراض تو نہیں تو اس موقع پر ہم یہ نصیحت کریں گے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے جو ایمان کے چھ ارکان ہیں ایمان باللہ کیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں خالق کائنات کی توحید اس کی عظمت پھر رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان ان سارے امور کو پڑھیں کتب موجود ہیں مشاعر موجود ہیں اور بالکل درست ایمان ہونا چاہیے درست ایمان بالکل اب ایک شخص فرشتوں کو مانتا ہے اور مانتا ہے ان کو متصرف ہونے کی حیثیت سے ہم نے کئی تعویذ دیکھے یا جبریل یا مکائی ان کو پکارا جائے تو ملائکہ کا نام تو لے رہے مانا مانتا تو ہے لیکن ملائکہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں کھلوں یہ ماننا ماننا نہیں ہے یہ ماننا قابل قبول نہیں یہ گستاخی ہے ایک چپڑاسی کو آپ کہیں یہ پی ایچ ڈی ہے اس کی آپ نے عزت نہیں کی اس کا آپ نے مذاق اڑایا جو اللہ کے بندے ہیں متوازے جن کے توازوں کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے ان پر گوشی داری ہو جاتی قرآن کہتے فرشتوں کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے تو یہ سنتے ہی فرشتوں پر بے ہوشی داری ہو جاتی سارے برائے آہستہ آہستہ ہوش آتی تب تک اللہ کا فیصلہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ مراکہ تک پہنچتا ہے اور تب ان کو سکون ملتا ہے اور ہم نے ان کو متصر اور قادر اور کو پکارنا ان سے حاجات طلب کرنا اور کیا کچھ بنا دیا تو ملائکہ کا نام تو لے رہے لیکن ملائکہ پر ایمان مستقیم نہیں اب ایسا شخص نوادے پڑے روزے رکھے کسی کام کے نہیں ان کی نیکیاں ببار ہیں ان کے لیے سب برباد ایمان کے چھ ارکان ہیں ان کی مارے پر صحیح فکر صحیح ایمان ضروری ہے ورنہ کوئی نیکی قبول نہیں ہو ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان صحیح مسلم دنیا عمر کا قول ہے اور اس قسم کا قول رائے سے نہیں کہا جا سکتا محدود نے اس کو مرفو کا حکم دیا کہ لو انفخت تھا مثل احد ذهب ما خری الله منك حتى تؤمن بالقدر اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک تیرا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا رکن ہے جب تک تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اللہ قبول نہیں کرے گا یہ چھ کے چھ ارکان ہم نے کئی موقع پر بتایا ہے کہ تقدیر پر صحیح ایمان کی کیا شرائط ہے اور کیا اس کے طرف ہیں یہ ایمانیات ہے تو پہلی شرط ایمان کی اگر ایمان میں انحراف ہے بگاڑ ایمان ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا اور وہ نیکی برباد الٹا اس انسان کو نقصان دہ ثابت ہوگی جب آخر میں بتائیں گے کہ نقصان دہ کیسے دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر عمل کرنے والے سے کہ عمل کرنے والے کا اخلاص کیسا ہے اخلاص عمل کرنے والا نیکی کرنے والا اس کی نیت کیا ہے میرے لیے مخلص ہے یا نہیں تما عمر اللہ علی احمد اللہ مغلسین الحدین لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے فض عور له الدین الحدین اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو اخلاص ایک شرط ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نمر اماروں میں سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان نمال کل مانوا ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا ہر ہر شخص جو اس کی عمل کی نیت ہوگی وہ اس کو مل جائے گا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو نیت اور اللہ کی رضا ہے اللہ کو خوش کرنا اللہ کو دکھانا تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ اس کو اجر دے گا نیت اگر ریاکاری کی ہے دنیا کو دکھانا دنیا کی واہ دنیا کی تعریفیں تو اس کو کوئی کچھ حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ کوئی ثواب نہیں کوئی اجر نہیں رب کو بے نصف نہیں اللہ وہ میں نہیں آتی ایک شخص قتل ہو کر دو صفوں کے بیچ میں گر جاتا ہے ایک اسلامی صف دوسرا کفار کی صف اور یہ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا نبی اسلام اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ صفی ابل کا غازی تھا صفی ابل کا مجاہد تھا اور جم کر وہیں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو کر وہیں گر گیا نیکی بہت بڑی ہے لیکن اللہ عالم کی نیت ہی اس کی نیت کا حال اللہ جانتا یہ عمل کافی نہیں اس کی نیت کیا تھی یہ دیکھا جائے گا اتنا بڑا عمل زخموں سے چور ہو گیا خون بہا دیا جان قربان کر دی لیکن ابھی تک اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں جب تک یہ نیکی اخلاص پر رہے تعالیٰ اس کی نیت دیکھے گا اس سارے عمل میں یہ بندہ اگر میرے ساتھ مخلص تھا تو اللہ قبول کر دے گا مخلص نہیں تھا تو اللہ فرعون و حامان سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال دے گا عمل بہت بڑا ہے اخلاص نہیں تو اللہ لطیف و خبیر عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل سے مخلص ہے یا نہیں اطلاب ہے یہ ریاکاری ہوگی تو عمل برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بندوں کو پکارے گا ان کو مراعین کا ایک ریا کرو اظہم علام الرائی تم جن کو تم نے دکھایا تھا دکھانے کی نیکیاں کی تھی ان کے پاس لے جاؤ کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کچھ نہیں کوئی جزا نہیں کوئی بدلا نہیں کتنی بڑی بربادی ہے ہلاکت ہے یہ بندے بغیر خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس ڈھیروں نیکی ہیں لیکن کسی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا اچانک یہ صورت حال بن جائے گی ان کو علم ہوگا کہ ہماری سب نیکیاں برباد ہمیں جنت کی طلب کی امید تھی پر ہم جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں ریا کر جن پر جہنم سب سے پہلے بڑکائی جائے سب سے پہلے صحیح بخاری کا حدیث معروف ہے آپ سنتے رہتے جس میں ایک عالم کا تاری قرآن کا ایک سخی اور ایک شہید کا قصہ موجود ہے تینوں اللہ کے سامنے پیش ہو کیا عمل کیا یہ قرآن کہے گا ترت الق قرآن تر قرآن اور الن میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا فرشتہ کہیں گے کدرتا جھوٹا ہے تو حالانکہ پوری زندگی سیکھا اور سکھایا فرشتے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فرشتوں کی لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں اگر تم نے اتنی بڑی نیکی کی ہوتی پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی تو تیرا نام ہمارے پاس ہوتا تیرا نام تو ہے ہی تو جھوٹ بول رہے تو نے کہاں پڑھا اور پڑھا تیرا تو نام ہی نہیں کسی اندراج کے قابل نہیں حالانکہ نیکی بہت بڑی دوسرا سخی تم نے کیا عمل کیا میں نے مال خرچ کیا انفق تو فیس میں مال خرچ کیا لٹا دیا مال اپنا فرشتے پھر قدم تک کہیں کہ جھوٹ ہے تیرا نام تو ہے ہی نہیں تیسرا تم نے کیا عمل کیا قاتل تو فیس ہوئی ایک حتہ کو دل دیکھ رہا ہمیں کتال کیا جہاد کیا حتہ کے شہید فرشتے پھر پھر قطر گئے تیرے نام کا اندراج نہیں اللہ فرمایا کہ نہیں تینوں درست کہہ رہے عمل کیا ہے کس اس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا کس نے خوب ثقافتیں کی اور یہ میدان جہاز میں گیا لڑا حتیٰ کہ پورا خون بہا دیا جان قربان کر دی عمل تینوں کا موجود ہے لیکن تینوں کا عمل اخلاص سے خالی اس کی نیت یہ تھی مجھے قاری قرآن کہا جائے علامہ اور کہا جائے اس کی نیت یہ تھی مجھے سخی کہا جائے حاتم تائی کہا جائے اور اس کی نیت یہ تھی کہ میری بہادری کے چرچے ہوں بہادری کے داستانے بنے تینوں کو ان کی نیتیں حاصل ہو چکی اس حگو میں ان نار فرش ان کو پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈالو فرمایا کہ یہ وہ تین افراد ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کو بڑھکایا جائے گا یہ ایک عمل ہے عمل ہے لیکن قبول عمل کی جو بنیادی شرط ہے اس سے آ رہی ہے اللہ تعالی عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان نا اندر و الا سور بلا علا اجسام کو بھی بلا علا امبال کو بھی بلا یم را تنوب اردال کو اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا تمہارے جسم نہیں دیکھتا تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا پھر آمار کو دیکھتا پہلے دل پھر آمار یہ عمل کرنے والے کا دل کیسا ہے سچا ایمان ہے یا نہیں خالص توحید ہے یا نہیں ایمان میں کوئی درار تو نہیں اخلاص ہے یا نہیں اگر یہ ساری باتیں شریعت کی منش اور مراد کے مطابق موجود ہیں تو اس کی نیکی قابل قبول ہے اور اگر نہیں تو اس کی نیکی مردود قابل قبول نہیں تو اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے ایمان کو دیکھتے اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے اخلاص کو دیکھتے تیسری چیز اللہ تعالی عمل کرنے کے لیے احتساب کی شرط لگاتے احتساب کی احتساب کا معنی کیا ہے اس سے اکثر لوگ حافظ احتساب کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس عمل کا اجر اللہ سے لینا ہے احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید سے نیکی کیجیے اگر اجر کی امید نہیں ہے اجر کا تمہیں نہیں تو پھر نیک عمل اور ایک عمل محتاط ایک عادی عمل جس جو عمل آپ آگتن کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں عمل محتاط اور عمل صالح ان دونوں میں نقطہ فارغ جو ہے وہ احتساب ہے عادت جو عمل ہوتا ہے اس میں سواب کی نیت نہیں ہوتی لیکن جو نیکی ہوتی ہے اللہ کے لیے اس میں ثواب کی نیت ہونی چاہیے ضروری ہے یہ ایک شرط ہے امام مخالی نے باب قائم کی ہے باب العمال کی نیت والحسبہ کہ عمل کرنا نیت کے ساتھ اور حسبہ کے ساتھ حسبہ احتساب سے ہی ان اجر کی امید سے نیت کا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ نیت میں اخلاص ہو احتساب کیا ہے کہ آپ عمل کریں اچھے کی نیت سے پھر ہم بخاری نے آ کے حدیث ذکر کی کہ نفقت والے آئے نہیں وہ یہ تصویر ہوا سادہ خطر اللہ نبی نے میرے کہا کہ ایک شخص کا اپنے اہل پر خرچ کرنا ایک شخص کا اپنے اہل پر خرچ کرنا ان کو کھلانا ان کو پلانا ان کو پہنانا ان کا علاج کرنا اپنے آپ پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر فرمایا کہ یہ صدقہ ہے بشرطے کے یہ سے وہ اس خرچ میں اس کے ثواب کی نیت ہے امام بخاری کی بقارتا ہے دیکھیں امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اہل پر خرچ کرنے والے لوگ دو طرح کے کچھ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہیں ہوتی عادت ہر معاشرے میں بچوں پر خرچ کرنا کھلانا پلانا ضروری یہ ایک امر ملاقات ہے اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں لیکن احتساب کی نیت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی ایک امر محتاط ہے پوری فیملی ہے ان کو کھلانا ہے پلانا ہے ان کے لیے کمانا ہے بیمار ہو تو علاج کرنا سب یہ کام کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی احتساب شرط ہے اس عمل کا ثواب کب ملے گا جب احتساب ہو اللہ کے ادر کی امید ہوگی تبھی پیغمبر حمد السلام نے یہاں وہ یہ کیسے بوا کہ ایک شخص اپنے اہل پر خرچ کرے ان کو کھلائے ان کو پلائے ان کا علاج و معاوضہ دیکھے اور یہ سب کام کرے احتساب کے لیے سے کہ اللہ نے اس کا عدم دینا جب احتساب کی نیت ہوگی تو رسول اللہ حسن نے شاہ روایا کہ سب یہ صدقہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صدقے دے گا دے گا یہ شریر کی سماعت ہے کہ کھلاؤ میں بچوں کو اور اللہ ہے کہ تم ہمیں صدقہ دے اور ہر سرکا مجھے قرض اس کا میں نے سلا دینا ہے جو اللہ کو قرض دے رہا ہے تو اللہ کیسے لوٹائے گا کتنا دے گا کتنا بڑا بدلا دے گا غور کیجیے تو اللہ تعالیٰ اس نفقے کو صدقہ بنا رہا ہے جو نسخہ آپ نے اپنے بچوں پر کیا لیکن ثواب کی نیت سے کیا اکثر لوگ ثواب کی نیت نہیں رکھتے ایک امر عادی سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سبھی کرتے ہیں لیکن احتساب کی نیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو قبول عمل میں اور عمل کے عدل میں احتساب شرط نبی اسلام کی بہت سی حدیث میں اس کی شرط موجود اور قائم ہے جیسے منسام رمضان ایمان احتساب میں نے مات کرتا ہوں من سب جو رمضان کے روزے رکھے دو شرطوں کے ساتھ ایک ایمان کی جس کا ہمیں ذکر کیا دوسری احتساب کی جس کا ذکر ہو رہا ہے دو شرطیں ضروری صحت ایمانی ضروری ہے اور احتساب بھی کہ روزہ رکھ رہا روزے کا اجر اور سرا میں نے اللہ سے لینا یہ نیت میں یعنی جنت لینی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ لینے ہیں گروہوں کی بخش کے جنت کے پھر فردوس میں نے حاصل کرنی یہ نیت ہو احتساب من قام رمضان ایمان اللہ کے ساتھ صاحب من سمجھے یہ ایمان من قام کوم قبر ایمان اللہ کے ساتھ وہ بھی الحمان کا من سکتے ایک ایمان وہی دو شرط اور ایک حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے من تبع جنازہ جناب مسلم ایمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک شریف ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کوئی دوش نہیں تو پھر اس کے لیے قیرات لکھا جائے گا قرات یعنی ایک اجر ہے جس کا حجم بہت پہاڑ کے برابر اپنے بھائی کے جرابے میں شریک ہو جائے اللہ بھائی نے اس کو ایک قرات گا ایک قیرات لکھا جائے گا کوئی دو رکھتے ایمان اور احتساب اکثر لوگ اس سے ہیں لیکن ہر عمل آپ کریں ضرور کریں احتساب کے سب کی یاد یہ عمل کر رہا ہوں تو اس سے اس کا عجر لینا ہے احتساب بہت سی حدیث میں اس شرط کا ذکر رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے ادا سلب دوں کریم ادا ارد تھی تو اب بڑا سب ہوں من ہو مل چند جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو لے لوں چھین لوں کہ اس کی دو آنکھیں میں لے لوں اس کو نابینا کر دوں وہ صبر وہ صبر کرے وہ تصبر اور اپنے نابینا ہونے پر اللہ سے اگر کی امید لگا دو چیزیں یہ تکلیف جو مجھے پہنچی نابینا ہو گیا بڑی ایک خوفناک تکلیف ہے اس پر صبر بھی کر لیں اور اللہ سے اجر کو امید لگا لیں یہ دو شرطیں ہیں سر میں کہ ابس تو ہوں ہماری جنت میں اس کے بدلے اس کو جنت عبض میں دے دوں اس کا عبض اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں یہاں بھی احتساب کی شرط بہت سی احادیث نہیں شرط آپ کو ملے گی طلبا یہاں موجود ہیں اگر آپ موجم کا مطالعہ کریں احتساب کے بعد میں حسبہ کے بعد میں تو ایسی بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی رسول اللہ وسلم نے بہت سے امار کے لیے احتساب کی شرط لگائی انسان نیکی کرے اللہ سے اجر لینے کی امید میں نے قدرے تفصیل اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ ہے صوفیا کا جیسے صوفی کہتے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں جنت کے لیے جنت کے حصول کے لیے یہ ایک لالچ ہوگی ہمیں لالچ نہیں ہم تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ لالچ اللہ تعالیٰ ایک عظیم انعام کا وعدہ کرے اور آپ اس کی ناقدری کریں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے جنت کی طلب نہیں ورنہ یہ لالچ ہوگی اور یہ عمل لالچ پر قائم ہوگا کہاں سے یہ سوچ آ گئی یہ باطل الفکر کہاں سے آ گئی اللہ تعالیٰ انعام کے وعدے کر رہے اپنی اس نعمت کو پیش کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہمیں اس کی طلب نہیں نہیں یہ احتساب ان حدیث کا کیا پیدا کرو گے یہ احتساب کیا ہے یہ ساری نیکیاں احتساب کے لیے اللہ سے اجر لینے کے لیے جنت لینے کے لیے اس کی رضا لینے کے لیے تو صوفیوں کی فکر یہ بات ہے عمل میں احتساب شرط تو آپ جب بھی عمل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کرنے جائیں تو احتساب کی نیت آپ کے ساتھ ساتھ ہو اکثر سے خالی ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے لیکن یہ نیت ہر عمل کے ساتھ مسعود نہیں ہوتی ساتھ ساتھ نہیں ہوتی اس نیت کو قائم رکھے کہ اس عمل کا اللہ سے عجل لے اللہ سے جزا لینی جی۔ جو اس عمل کی جزا کے وعدے ہیں وہ لینے ہیں اس کی امید ہے اس کا تنا ہے اس کی لالچ ہے اس کے حصول کی کوشش ہے نیت ساتھ ساتھ احتساب اور اگر دل احتساب کی نیت سے خالی ہے تو ایک بنیادی شرط سے آپ مارو بنیادی شرط ہے جس کا بے شمار مقام آپ پر ذکر ہوا تو یہ تین چیزیں ہوگی اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے کے ان امور کو دیکھ ہیں اس کا ایمان عقیدہ اس کا اخلاص اس کا احتساب یہ امور دیکھتا ہے چوتھی چیز اللہ تعالی نے ہر عمل کے لیے ایک ہستی کو نمونہ بنا کر بھیجے دخل کرنا میرا فی رسول اللہ اس وقت تھا تمہارے لیے ہر عمل میں عدم اطلاق ایک ہستی نمونہ ہے عقیدہ ہو احکام ہو معاملات ہو کوئی عمل عبادات ہو ایک ہستی نمونہ ہے اس کی تم نے اتباع کر دی اس کی پیروی کر دی تمہارا ہر عمل اس نمونے کے مطابق ہونا ضروری ہے جس کو میں نے بھیجا ہے اور نمونہ بنا کر بھیجا میں نے شرط لگا دی وہ ان کو ہوتا ہے اگر میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں یا ایو الذین آمنوا عصی اللہ و عظیم الرسول ولا ال سے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو نتیجہ آپ کے سامنے بہت ہے ہدایت کرو گے اعمال مقبول اور محفوظ ہدایت نہیں کرو گے اعمال برباد ظاہر تو اللہ رب العزت نے ہر عمل کے لیے اس شخصیت کو نمونہ بنایا اب اللہ تعالی ہر شخص کے عمل میں اس نمونے کو دیکھ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز میرے پیغمبر کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں یہ حج کرنے جا رہا ہے اس کا طریقہ حج میرے پیغمبر کا طریقہ حج کے مطابق ہے یا نہیں ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چیک ہوگی دیکھی جائے گی اگر پیغمبر اسلام کی اتباع کار فرما ہے تو عمل قابل قبول ہے کار فرما نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے نظریے کے مردود ہے اس عمل کو بدعت کہا گیا ہر نئی چیز بدعت ہر فدر تمہرائی ہر گمراہی جہنم کی آگ اس سے بڑی بربادی ہو سکتی بندہ نیکیاں کر رہا ہے بڑے شوق سے لیکن جہنم کی آگ اس کا مقدر وجہ کیا ہے اس کا عمل ایک بنیادی جوہر سے ہے اور وہ جوہر محمد رسول اللہ علوم کی اتباع نبی اسلام کی اتباع اللہ پاک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارے عمل کو دیکھیں اللہ دی خلق الموت اور حیات یہ ہم لوگ احسن عمل کہ احسن عمل کون کرتا اور احسن عمل اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتا فہیر ابن ایاز احسن عمل کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کے دو معنی ایک اخلص دوسرا اسود احسن عمل بہترین عمل سب سے اچھا عمل جو اللہ کو مطلوب ہے بادوش کے دو معنی ایک اخلص دوسرا سو اخلص کا معنی اللہ کے لیے خالص ہے اور اسود کا معنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے کا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نور اسلام کی کشتی کی طرف اللہ بڑی تاریخی بات ہے کیوں کشتی کی طرح کیوں نور علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی اس وقت نجات کا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے کشتی کی سواری کے بس کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے پانی وہاں بھی آئے گا کھجور کے اونچے تنے پہ چڑھ جائے پانی وہاں بھی آئے گا جہاں پر بھی طرح جائے پانی اس کا تحفظ کر کے اس کو خرچ کرے گا آج نجات ہندا ایک ہی چیز ہے اور وہ کشتی ہے ہے سفین ہے امام ہمارے کمانے ہیں لوگ ہر بار میں نبی اسلام کی سنت کی حیثیت نور اسلام کی سفینے کی تمہارے لیے نجات اللہ کے دہمبر کی سنت کی سواری پر من راجی بہار نجات من تخلبہ ہمارے ساتھ جو اس سفینے پر سوار ہوگا سنت کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سفینے سے پیچھے رہ گیا جہاں مردی چلا جائے گرہ میں چلا جائے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے ہر ایسا تو کو برباد ہوگا تباہ ہوگا ہر بڑی اور یہ عظیم بات یہ نبی اسلام کی سنت کیا جو عمل نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہوگا عمل قابل قبول نہیں اس عمل کو بدت کہا گیا بدت کہا گیا اور کامیابی کا راستہ پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع سنت کی اتباع دیکھیے دعا ہے رضیت اللہ ربت نبیل اسلام دین اور محمد رسول ہے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ کو وسلم رسول مان کر یہ عقیدے کی باتیں کہ محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو مانتا ہوں اس پر ہوں کہ راضی ہونا کیا ہے راضی ہونا اللہ کے جنم پر وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر اتفاق کر میں نہ اس سے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے میں اس پر راضی اس پر راضی ہوں طریقے کی پیروی کرنا طریقے کو اپنا دینا اس پر راہ دیا بس بندہ ایسا ہی بن جائے ہر عمل میں نبی اسلام کی سنت کو قائم کرے اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یہ اگر ہے تو قابل قبول ہے اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے وہی جو اللہ کے جگہ نے فرما دیا من عمل عمل نہیں رہا نہیں امرو وہ محبت کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہیں ہے جو امر ہمارے امر کے خلاف ہے ہمارے امر کے خلاف ہے وہ محبت تم امر دو تو دو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں تو مردود ہے وہ عمل دیا برباد صحابہ کی مثالیں آپ کے ساتھ موجود ہیں بعض وقت ایسا عمل ہو گیا جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف تھا آپ کے طریقے کے خلاف تھا آپ نے رد فرما ایک شخص نے نماز پڑھی آپ کے سامنے پوری نماز درست تھی ایک غلطی کر کے اس میں نام کی اعتدار کی رسول اللہ سم نے فرمایا اس جگہ پسند لے وہی نہ کرم رسول جاؤ پھر نماز پڑھو یہ نماز ہوئی ہی نہیں تو کیا اہمیت ہے رسم نماز پڑھنے والے نمازوں کی بیسویں سنتوں کے تارے اس نے تو ایک عمل میں غلطی کی فرما نماز ہوئی ہی نہیں بیسوں جو سنتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کے تارے یہ نمازیں کیسے ہوں کہاں میں قبول ہو تبھی رسول رسعد اللہ وسلم کا فرمان ہے رک کر مسلم اللہ صلاح قرب قیامت نمازی بے تحاشا ہوں گے لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جن کی نمازیں قبول ہی نہیں کیوں فرمایا نمازیں لوگ پڑھیں گے ذرا نہ پڑھیں گے لیکن نمازیں روح سے خالی ہوں گی اور وہ اللہ کے پیغمبر کی جگہ جن کا احساس ہے کہ سلو کمار یہ دمونی وسلم کہ نماز پڑھو بالکل میرے طریقے کے مطابق کوئی فرق نہیں تو اتباع سنت یہ ایک لازمی عمل ہے ہر عمل نبی اسلام کی سنت کے مطابق ہو نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہو اور اگر عمل میں آ گئی تو وہ مردود ہے عمل کرنے والا بھی مردود ہے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں برباد یہ بنیادی شرط قبول عمل بنیادی شرط ایک پانچویں چیز اور اور وہ ہے صدق کا ارادہ شرط تو نہیں لیکن اس سے عمل کی شان میں اضافہ ہوتا ہے ایک بندہ کسی عمل کا قصد کرے اور اس کی نیت اسی عمل کی اسی عمل کی نبی اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے نماز با جماعت کو پچیس گنا اور ستائیس گنا زیادہ اجر کا مستحق قرار دیا باجماعت نماز فرمی نماز سے پچیس ستائیس گنا زیادہ اجر کی مستحق ہے اور آگے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظاہر کا من فلم لائی لال ریٹ انسولا انسان وضو کرے اپنے گھر میں اچھا وضو کرے پھر گھر سے نکلے اور اس کا ارادہ نماز کے سوا کچھ نہیں یعنی یہ نکلنا صرف نماز کے لیے یہ سدھ کا ارادہ ہے ارادہ صرف نماز ہے اور کوئی چیز نہیں یہ چیز زیادہ فضیلت اور زیادہ عمل کی قبولیت کا باعث ہو سدھ کا ارادہ جیسے ایک حدیث میں تھا کہ جو شخص فتح کی نماز پڑھ اور اپنی اسی جگہ بیٹھا رہے لا تحبس ان سلاح حدیث کے لفاظ کہ وہاں اسے کسی چیز نہیں بٹھائے رکھا سوائے نماز میں بیٹھا ہے صرف نماز کے انتظار میں کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے صرف ذکر و کار کے لیے اور کوئی نیت نہیں کوئی مقصد نہیں تو یہ سب کے عمل میں بندے کا یہ عمل تعالیٰ اس بنا اجر دیتا ہے اس کا دیتا دیتے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے ایک عمل کی نیت سے ایک عمل کی سے وہ اگر کوئی دوسری نیت کے ساتھ شامل ہے تو عمل کی حیثیت میں فرق نہیں آتا لیکن ایک بندہ اگر یہ ٹھان دے کہ میں نے یہ سفر صرف فلاں کام کے لیے کر دیا الدین اس چیز کی حفاظت کرتے تھے اور اپنی نیتوں کی استقامت کو توجہ پہنچا دیتے تھے تو یہ صدقے ارادہ اور صدق عمل بھی اور اس کا دخل ہے قبول عمل میں اور عمل کے اجر و ثواب میں اضافہ چھٹی چیز اس بارے میں بڑی اہم ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے امر کی اقتدا اللہ تعالیٰ کے امر کا تاثر یہ امر میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کا امر یہ ہر دل میں نیت ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اپنے خالق اور مالک کی ابتدا کر رہا اس کی امر کی ابتدا کر رہا یہ ضروری چیز اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس میں آج بہت سے لوگ ٹھوکر کھا چکے بہت سے لوگ اکثر لوگ جو ان کے عمل کی نیت ہے یا ان کے عمل جو ان کے تاثر کی کیفیت ہے وہ اللہ کے عمل کی سزا نہیں ہوتا بلکہ اپنے اپنے سلسلوں اپنے اپنے طریقوں اپنے اپنے مذاہب اس کی پیروی کی نیت ہوتی بات کو سمجھیے اور یہ چیز عمل کو برباد کرنے والی تو بندے کی احساس بات ہے کہ کسی بھی عمل کی صحت کی ایک ہی اثر ہے کہ وہ عمل خانے کا مانے کا عمل عقیم الصلاح نماز کیوں پڑھ رہا ہوں خانے کا عمل نماز کیسے پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ کے پیغمبر میں پڑھی کیوں پڑھ رہا ہوں یہ کہ خانے کا عمل ہے کہ فخر اللہ کامر اللہ بر کمارے کمار ہے تو وہ سن لی عمل طریقہ عمل میں یہ تاثر ہے اللہ کی اقتدا کی نیت یہ ضروری ہے ورنہ بہت سے لوگ ایک دنیا اس نیت سے باہر ہوں آج بیٹیں ہو رہی ہیں یہ صوفیوں کی پیروں کی اور سابل کی بیٹے ہو رہی ہیں ان بیٹوں میں جو سارے ابتدا کی نیت ہوتی ہے یہ ایک ظلم ہے بہت سے اوراد اور وظیفے یہ لوگ کب پڑھتے ہیں کہ جب ان کے پیر صاحب اجازت دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کی وظیفہ پڑھ سکتا ہوں آپ کی اجازت ہے اگر وہ کہیں کہ ہاں پڑھ لو تمہارے حق میں ہے پھر پڑھتے ہیں اگر کہیں نہ پڑھو کہ نہیں وہ چلانے ہے تو پھر نہیں کہ پڑھ لو لیکن ہر روز تصویر کو دھویا کر تاکہ ٹھنڈی رہے جہارنا آگ میں لاہور بولے جہاز دو کی انتظار اور یہ نیت بات ہے یہ وظیفہ مجھے پیر صاحب نے دی یہ وظیفہ مجھے حضرت صاحب نے جن جن کی نتائٹ تو آج اکثر امراض اقتدار امر اندر نہیں ہوتے بلکہ اپنے اپنے مذاہب کے خاطر ہوتے یہ کام اس لیے کر رہا ہوں یہ طریقہ اس لیے ہے کہ میرے ایمان سے ثابت ایسا عمل ہمارے ابا جان کیا کرتے ہیں اور برادری میں ایسا ہوتا ہے یہ نیت مستقیم ہے نیت ہے اللہ تعالی ہر حالت سے باخبر شری نیت نہیں آپ عمل کریں اس لیے کہ افواج دان ایسا عمل کرتے تھے باطل آپ عمل کریں اس لیے کہ پیر صاحب اور حضرت صاحب یوں کرتے ہیں باطل یہ برادریاں قومی امام مذاہب کے سلسلے ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ایک ریت مستقیم ہے برادر کی مستحق ہے جب آپ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں اس سے مختلف ہو جائیں کہ یہ امر اللہ کا ہے اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ وسلم قبول اور ذائقہ کی اطاعت ہے کہ یہ بھی اللہ کا امر ہے اسی عملہ وادی الرسول اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کا فرمان ہے میں اسے رسول ہے اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی من اطاع محمد اطاع اللہ اگر اصا محمد فضا اللہ جو محمد کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی اور جو محمد کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیت مستقیم اور آج لوگ اس صحیح شرع امر سے محروم عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیات متفاوت کسی کے پیش نظر ابا اجداد کی پیروی کسی کے پیش نظر امام کی تقلیم کسی کے پیش نظر اپنے مفتی یا پیر کی اتباع کسی کے پیش نظر برادری اور قوم حالانکہ یہ سارے امور باتیں سب باتیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے اس عمل میں اللہ کی عبادت ہو اور تری عمل ہی اللہ کی عبادت یہ رسول رسم کی سنت کی پیروی یہ تو وہ کچھ امور تھے جن کا تعلق نفس عمل سے عمل کرنے والا مومن ہو عمل کرنے والا مخلص ہو عمل کرنے والا اپنے عمل میں اللہ کے نبی کی سنت کا متبع ہو عمل کرنے والا محتسب ہو احتساب کی نیت کہ اللہ بھی اس کا اجر لینا ہے کوئی مایوسی نہ ہو کہ مجھے کیا اس کا ثواب مل سکتا ہے نہیں یقین کے ساتھ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے جنت لینی ہم صوفیوں کی طرح خشک نہیں کہ جنت کی اگر نیت ہوگی تو یہ لالچ ہے اللہ نے ایک وعدہ کیا اگر ہم اس کو قبول نہ کریں تو یہ لا قدری لا قدری اور عمل کرنے والا واقعی اللہ کے عمل سے متاثر ہو اور اس کے عمر کا مقتدی ہو اور طریقے عمل میں بھی اللہ کے عمر کا فرما بردار ہو کیونکہ اللہ کا عمر یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع ہو بلکہ اللہ کا عمر یہ ہے اگر میری محبت چاہتے ہو میرے پیغمبر کی اتباع ہو کیوں اتباع کرے اس اتباع کے اندر محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی یہ تو وہ امور ہے جن کا تعلق نفسی عمل کے ساتھ کچھ خارجی امور بھی قبول عمل کے لیے کچھ خارجی امور بھی مثال کے طور پہ اکلے حرام حرام کی روزی حرام کی روزی اگر بندہ کماتا ہے کھاتا ہے استعمال کرتا ہے اس کی عبادات قبول نہیں نے حج کی مثال دی دیں یتیم سفر ہر شاید ہاں سر شخص لمبا سفر کرتا ہے سر خاں کا پاؤں بارہ لوگ لمبا سفر ہمت تو یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور یا رب یا رب کر رہے یا رب یار لمبا سفر حج کا ہوتا ہے سب سے لمبا سفر دنیا میں حج کا سفر اور سر خاں کا لو یا پو آلود ہے یہ کیفیت سب سے زیادہ ہر پا کے میدان میں ہوتی نبی حیدان میں حج ہے حج الفا نام ہے فا کے میدان میں یہ کیفیت ہوتی اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے سب سے اعلیٰ مقام یا اللہ خوب برہ کو ماپ کر دعائیں کر رہے پکار رہے یار اب یار پکار رہے اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں مطعمك حرام وملبسك حرام فغميت بحرام فما يستجاب لك تیرا کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا تیری خدا حرام کی تیری دعا کہاں قبول ہوگی تیرا عمل کہاں قبول ہوگی اتنا قیمتی عمل اتنا قیمتی عمل نبی اسلام کی حدیث ہے من حج البیت رم یرفق رم یفسق رجع فی جامع بلدت امه کہ بیت اللہ کا حج کرے اور کسی گناہ کا انتظار نہ کرے تو وہ حج کر کے یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئے بالکل معصوم گناہوں سے پاس صاحب لیکن یہ شخص اس کا حج قبول نہیں دعائیں قبول نہیں اس لیے کھانا پینا ہر اور اللہ پاک کا فرمان ہے گرو من یہ کے مار رکھنا کہ طیب حلال چیز کا ہو حلال پیو حلال پہنو ایک انسان عبادت کرتا ہے اس کے لباس میں ایک درہم کے بقدر حرام اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ خارجی ایک چیز ہے کہ حرام حرام سے اجتناب کرنا ضروری حرام روزی سے اجتناب کرنا ضروری مقاصد حلال کے ہو کھانا پینا حلال کا ہو تو دعائیں قبول ہوگی بلکہ یہ حلال جو ہے یہ دعاؤں اور عبادات کو ان کی قبولیت کو زیادہ قریب کر دیں اللہ تعالیٰ کی برکت آتی ہے عمل میں نیکی میں رزق میں تو ایک یہ خارجی عمل ہے اور اپنی زبانوں سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے زبان کی کڑوی ہے کالی گلوچ خریدتے کرنا اور چگلیاں کرنا اور پر کھانا یہ کام اس سے بہت ہوتا ہے رسول اللہ اعظم نے شاہ فرمایا یا نار یا اور جہنم میں کچھ ماسی ایسی ہے جو گناہوں کو مٹا جو نیکیوں کو مٹا دیتی جسے نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہ اگر ہو تو توبہ کر لیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے نے جب توبہ کر لے تو اس کا معاملہ صاف ہو اب اچھا وہ میرا سم کے قبل کا دن بدل گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں بالکل معصوم کو گناہ ہے ہی توبہ کرنے کی یہ کچھ خارجی امور ایک اجتناب حرام حرام ہونے سے بچے اور دوسرا اجتناب معاشی گناہوں سے بچے باقی سے بچے اور تیسری چیز حقوق و نباد کی حفاظت حقوق و نباد کی حفاظت حقوق و نباد میں اگر بندہ کوتا ہی کرتا ہے بندوں کے حق مارتا ہے کسی کی غیبت کر دی کسی کی چمنی کر دی کسی کا مار چھین لیا کسی کو ناحق مار دیا کسی کو گالی دے دی یہ سارا حقوق و خرابی اس کی نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی لیکن رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے اتدرون امر مفلس تم جانتے ہو مفلس کون ہے مفلس مسکین صحابہ نے کہ مفلس وہ ہے اس کو پیسہ نہ ہو مفلس ہو کلاش فرمایا کہ نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازے روزے صدقات لے کر آئے لیکن ایسا آ رہا ہے کہ کسارا بہادر بہادر تو آخر مارا تھا کسی کو مارا کسی کو گالی دی کسی کا مار چھینا حق کی اللہ کیا کرے گا اللہ انصاف فراہم کرے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکیاں بانٹے نیکیاں بانٹے انصاف فراہم کرنے کے لیے نیکیاں بٹتے بٹتے اگر ختم ہو گئی حقوق ختم نہ ہوئے تو اللہ ان لوگوں کی گناہ لے لے گا اور اس کے سر پہ ڈال دے گا تو آپ انصاف کی شان قائم ہو گناہ اگر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا دنیا میں تو آج انصاف کیسے فراہم کرتا گناہ مٹتا نہیں ہے لیکن آج تقسیم ہو جائے اور پوری کائنات کے سامنے اللہ کا انصاف اور اس کا عدل واضح ہو جس نے حق تلفی کی تھی حقوق نے لباس بات کو پامال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی آج تمام دیکھیں برباد کر یہ کچھ ظاہری امور نیکیوں سے ہٹ کر جانے بھی ہو یہ بھی نیکیوں میں نقصان دے اور نیکیوں کو برباد کر دے تو اس تعلق سے سمجھنا ضروری سوچنا ضروری کہ ہم حقوق و لباس کا خیال رکھیں آرام سے بچیں گناہوں سے اشتہار کریں خاص طور پہ ایسے گناہ جن کے بارے میں رسول کو بس ذکر کیا ان گناہوں کی موجودگی میں اعمال قبول نہیں ہوتے اور نیکیاں قبول نہیں ہوتی اس کا خیال رکھیں ایک شخص ہے جس میں دو رخی دو رخی اس میں تخوا ہے اور گناہوں پر جرت بھی ہے یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع دونوں چیزیں ایک دل میں جمع خشیت بھی ہے اور گناہوں پر جرت بھی ہے گناہوں کی جسارت بھی یہ دونوں چیزیں اس شخص کے دل میں جمع اس کا طریقہ یہ ہے کہ خشیت ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے جاتا ہے بڑا تقوا کا روپ جیسے سارا اس کے دل میں لوگوں کے سامنے اور کچھ لوگوں کو دکھاوے کے طور پر تقوی کا حیرا ہو جاتا ہے وہ اضافی تقوا کا اظہار کرتے رہتے ہیں یہ خشیت اس کے دل میں ہے لیکن یہ خشیت حقیقی نہیں دکھاوے کی جب تنہا ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے اپنا کی حدوں کو پامار کر اگر خرید ہوتی خوف ہوتا تو تنہائی میں بھی ساتھ ہوتا نبی حجاب کی ہے کہ اللہ عمنی افسانوں کو خشمی ادا کر پھر شہاد یا اللہ یاد نہ مسجد کا سوال کرتا ہوں جب میں تنہا ہوں تب بھی لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی لیکن یہ دو رخی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے دو چہرے ہیں اس کے دل میں دو چیزیں ہیں دو نیتیں ہیں خشیت ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کی اور گناہوں پر جرم اور جسارت ہے جب لوگ سامنے نہ ہوں وہ گناہ کرتا میرے اللہ کے عظیم ہے ان نہ میں نمبر ادیب یا اعمال ان کا جبا کام تھا جبال احتیاط میری امت کے کچھ لوگ قیامت کی آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر پہاڑوں کے برابر اور اللہ رب عزت تمام نیکیوں کو عوام منصورہ دیں گے جن نیکیوں کا فضل اور حجم پہاڑوں کے برابر تھا وہ نیکیاں ذرے بن کر بکھر جائیں گی پوچھا گیا کون لوگ ہیں تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے دیکھیا کرتے تھے کرتے تھے دیکھ لیکن کانو ادا خلو تو حق ہوا جب خلوت میں جاتے تو مہاری میں نہیں جاتے تو اللہ کا کوئی خوف نہ رہتا پھر خوب برا ہو گیا خوب معصیتوں ہو گیا تو آج ان کی نیکیاں برباد ہوئی گناہوں کے کےتک سے نیکیاں مٹتی نہیں لیکن نیکیاں برباد ہوتی ہیں کچھ گنا نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور کچھ بندے کی یہ کہہ ہے جو اس کی دو ہے اس دو رخی کی بنا پر اس کی نیکیاں اس کے کام نہ سب برباد ہوتی اب کچھ گنا ایسے ہیں جو واقع نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اسے پڑتا بغیر کا مرد اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کسی بدرتی کو پناہ دینے والا اس کی توقیر کرنے والا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں یہ عقیدے کا معاملہ بغیر بدر یا مسعود نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کر اجتماعی ذکر ثابت نہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ فدر ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ عدو سیاد فانا فون اللہ یہ ذکر میرا گنا کے تم صحیح کہ ان کیٹریوں پر جو تم اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر لو اور گناہ شمار کرو ایک گناہ کرو سو گناہ کرو اور وہ آ کر شمار کرو میں نے گنا گنا کیا گنا گنا کیا یہ اس سے بہتر ہے کیوں گناہوں سے نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی لیکن بلر سے نیکیاں برباد ہو گئی نیکیاں دیکھیا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا یہ کچھ خارجی امور ہیں جن کی حفاظت ضروری اور ایک سب سے اہم مسل سب سے اہم مسل بڑا خوفنا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان لہٰذا لہیا معلوم جن حتہ لائے ہفتہ بہن کو بہن کنڈا دینا یہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ باقی رہے بس تھوڑا سا فاصلہ جنت کے قریب پہنچ گئے پھر کیا ہوتا ہے کے کو ہر ہل کتاب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ اس پر آنے والے جنت والے کام کرتے کرتے وہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ کہ ہے جہنمی اس وقت وہ فیصلہ خالد ہو جاتا فیا عمل بھی عمل سے اور ایک عمل جہنم والا کرتا ایک عمل جہنم والا خود ہوا اور وہ ایک عمل کر کے موت کا شکار ہو کر جہنم میں داخل ان نمبر پھر خواتین احمد کا مدار انسان کے خاتمے پھر خاتمے تو خاتمہ اچھا بنائیے اچھے خاتمے کی کوشش کیجیے محنت کیجیے اچھے خاتمے کی اس کے لیے دعائیں اور وہ امور جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا نبی زمیر کی عزیز ہے درخت تو ہم رہے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تو لو مات لو سک تم جب تک ان دو چیزوں کو سامنے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے موت تک حق پر کاٹ ایک ضمانت ہے گارنٹی دے گی موت تک حق پر کاٹ اللہ کی بہی ساتھ سچا تمسر صدق کے ساتھ شدت کے ساتھ جن لوگوں کے تبسم میں کمزوری ہو احتساب میں کمزوری ہو ان کی گمراہی کا امکان ہوگا اور جو لوگ بڑے پختہ دینے کے ساتھ کتاب و سننے سے چمٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت تک استقامت دے گا دین کی استقامت دے گا حق کی استقامت دے گا اور صحیح سرحد کی استقامت دے گا انہیں گمراہی سے بچائے گا کثرت سے وہ دعائیں کرتے رہے جو اللہ کے پیغمبر پر پڑا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب بالکل بھی ہرا دیں گے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اپنے دین پر ثابت رکھنا یہ اور یہ استقامت اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اس کی توفیق کا سواد اور وہ کام کیے گئے جو اللہ نے بتائے ہیں جو ہمیشہ کی استقامت کا بائے اندازی نفاذ رب و نما نظر علیہ بلائے ان پر موت کے رقم اللہ کے فرشتے گزرے اللہ کو رب کا اور پھر سیدھے ہو گئے استقامت کا جو ہے وہ اظہار کیا استقامت کو اختیار کر لیا یہ وہ امور ہے جو بندے کے خاتمے کو بہتر بنا دعائیں کرے اور وہ عمل کرے جو اللہ اور کے رسول کی ہدایت کے دائرے میں کیونکہ ایسے آواز میں ہمیشہ کی ہدایت کی گارنٹی ہمیشہ کی ہدایت تو اچھے خاتمے کی توقع اچھے خاتمے کی دعائیں یہ ضروری اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے بندے کے دل کا صدق اللہ پر اگر ظاہر ہو جائے اور اللہ پہچان لے کہ بندہ دل سے سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا اچھا ہے اور اسے استقامت تھے جیسے ایک شخص نبی اسلام کے پاس ایمان قبول کیا جہاد میں جلا گیا اس جنگ میں میدان حاصل ہوا مجاہدین کو تقسیم کیا کہ اسے یہ بلایا گیا یہ آپ کا حصہ ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ مارنی چاہیے مت لگا تو کرے وہ ان میں مت دو تو کہیں ارما ہا ہونا وہ اشاہ نہ ہونا پہ میں نے اس مار کے لیے آپ کی دعا نہیں کی میرا ایک ہدف ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں اور کبھی یہاں تیر لگے اور شہید ہو جائے یہ میری کوشش ہے میرا مسئلہ یہ میری نیت اور آخر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور تیر وہی لگا ہوا وہی لگا ہوا رسول اللہ اعظم نے شاید سمایا کہ کان سواد تو سب کا اللہ سچا تھا اس نے یہ بات دل کی سچائی سے کہیں اور اللہ اس صدق کو جانتے ہیں پسند حکم اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی اس کی مراد پوری کر دی تو یہ دل کی سچائی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا اہتمام کیجیے اس کے لیے محنت کیجیے یہ سدھ قلب صدق سدھ عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور ہمارے کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر سیدھے کل اگر واضح ہو جائے کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ بندے کے دل میں صدق ہے یقین ہے بصیرت ہے یقین اللہ تعالیٰ حق کا ثبات دے گا استقامت دے گا خاتمہ اچھا ہوگا خاتمہ اچھا اور دل کو اگر کوئی جھول ہے کہیں کوئی تاریخ ہو جائے تو پھر خطرہ کہ خاتمہ کہتا ہے اللہ کے فیصلے ہیں اور اس کی مرضی ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے یہ تفریح اللہ کا راز ہے اللہ کا بھید ہے کسی پر منتشر نہیں اور کسی پر ظاہر نہیں لہذا ان امور کا خیال ان امور کا قبول عمل کے لیے قبول عمل کے لیے کچھ امور وہ ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور کچھ امور وہ ہیں جن کی اہمیت ہے یہ سارے امور ضروری قبول عمل کے ان کے میں سے رہا آواز قبول کرنا اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر بربادی ہے مہلک ہے بربادی کی کیفیت کیا ہے کیفیت یہ ہے کہ بندہ خوش ہے میں نے نیکیاں کر رکھی لیکن اچانک جب وہ سنے گا کہ عمل عام کہ ساری نیکیاں برباد تو کتنا اس کو تکلیف پہنچے گی اور کتنے اچانک ایک خطرے کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے بدا ہوں منتھ مار میں خون گے کیسے کو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ ہوگا ظاہر ہوگا جس کی کو توقع نہیں ہوگی توقع نہیں ہوگی ان کی توقع سے ہٹ کر جیسے قیامت کے دن بہت سے لوگ ہاؤدے کوثر کی طرف جائیں گے پانی پینے کے لیے پیاس لگی ہے اور کو اگر نظر آ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر رکھی ہم اس کے مستحق ہیں اور یہ پانی ہماری ضرورت ہے ایک جمع اثیر جا رہے ہیں کو اگر کی طرف اچانک انہیں روک دیا جائے ایک دیوار ہائر کر دی جائے ان کو دھکے دے کر دور کر دیے نبی نہ میرے ساتھ کہ امتی امتی یہ میری امت ان کو دو ویڈیم فرمائیں گے کہ ان ادری جی فادہ کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی چیزیں طریقے جاری کیے نئی نئی میرا اور خرافات اس دین میں ڈالی نئے نے عمل اپنائے آپ نہیں جانا کوملا کے پیغمبر اس کے ساتھ فرمائیں گے کہ سو کن سو کن امرویہ جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں دور کر دو مجھ سے دور کر دے تو بتا بدال مور یقین سے اللہ کی طرف سے اچانک ایک خوفناک صورتحال بن گئی اپنی کامیابی پر خوش ہیں اور ہاؤ کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں اچانک ان کو دھکے دے کر دور کر دیا گیا کہ ان کے اعمال میں ڈر یہ عمل بندے کو اچانک ایک خطرے میں دھکیل دے گا خوشیاں ساری گھڑی کی صحیح رہ جائیں جو ایک توقع تھی کامیابی کی اور فوسل کے پانی کی اخروی نجات کی سب ختم اور اچانک ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا کتنی بڑی بربادی بہت بڑی بربادی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو سمجھیں توجہ دیں اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے کوشش کریں الله تعالى فرمانا انما يتقبل الله من المتقين فلا ترى عملكم والكرتين متقين كده متقين متقين من انت متقين هنا متقين هو مخلص متقين وهي موحد متقين وهي والله کا پیغمبر کی سنت کے مطابق اللہ ان کے اعمال قبول فرماتا ہے ان کے اعمال قبول فرما متقی مخلص ہوتے ہیں اور اجلاس یہ قبول عمل کا ذریعہ بنتا ہے اور سبب بنتا ہے عمل بہت بڑا ہو اجلاس نہ ہو تو مردود ہے بےکار کوئی اس کا فائدہ نہیں بےکار ہے تو اللہ متقین کے عمل قبول کرتا متقی وہ ہے جو گناہوں سے اعتراض کرے اور گناہ ہو تو توبہ کر لیں تو ایسے لوگوں کے عمل جلدی قبول ہوتے ہیں قبول ہوتے ہیں جلدی تو ایسے آمار کا انتخاب کریں جن کی قبولیت اللہ کے جلدی ہوتی ہے ایسے اوقات کا انتخاب کریں جن اوقات کی قبولیت اللہ العزت کے ہاں ایک معبود ہے جس کا شریعت نے ذکر کیا اور قرآن اس نے بیان کیا ان امور کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ہمارے ہماری اللہ قابل ہو اور ہر وہ چیز جو منفی ہے جو قبول عمل صالح میں مانے ہیں اس سے اعتراض کرو جان رکھو عمل کا وزن نہیں بلکہ عمل کی قیمت اخلاق کے ساتھ وہ لوگ جو غیر خار میں بند ہو گئے غار میں بند ہو گئے ان تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا تھا ایک ایک عمل اور صرف عمل پیش نہیں کیا تھا ہر ایک کی دعا یہ حصہ ہے اللہ عمین تم کو فائل تو زندہ کرتے خا برفاز کر جاننا مانا ہوتی ہے یار جو عمل ہم نے پیش کیا ہے تو سب کچھ جانتا ہے اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خارج تھا تو ہم کو رہائی دے دے نجات دے دے اس غار سے نکال دے جس کے دارے پر ایک بھاری پتھر آ کے رک چکا ہے جس کو ہٹانے کی طاقت نہیں تو تینوں نے عمل پیش نہیں کیا بلکہ عمل کو اخلاص پر قائم کیا اخلاص پر قائم کر کے پیش کیا جب تینوں اپنی دعا کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ نے پتھر کو ہٹا ہٹا دیا سرکار بلکہ ایک ریز کے لفاظ ہے کہ پتھر ایسا ہٹا کہ اس کے اس کے ریلے ہو گئے اس کے پڑھ اچھے اڑ گئے یہ نیک عمل کی طاقت ہے والے عمل کی طاقت عمل مقبول کی بنیادی شرطیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اپنانے کی تو امید دے اور وہ جو شرائط ہیں ایمان کی اچھے عقیدے کی اور اجلاس کی احتساب کی اللہ کے امر کے اطلاع کی پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابق کی ہم ان کو سمجھے ان کو اپنائے اپنے عمل میں وہ جو خارجی شرائط ہے عقل حلال اختیار حلال گناہوں سے اجتناب حقوق و بات کی حفاظت ان امور کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے آباد ان اللہ مقبول ایک چیز ایسی جس کا مستقل حفاظت کرنا ضروری ہے مستقل اور وہ عمل کا اخلاص ہے عمل کرنے کے دوران اخلاص کی حفاظت کرے اور عمل کرنے کے بعد بھی اخلاص کی حفاظت کرے ایسا نہ ہو کہ آپ نے عمل کر لیا اخلاص کے ساتھ لیکن دو سال بعد چار سال بعد آپ ریا کاری کی نیت سے اپنے عمل کو ظاہر کرتے عمل کو بیان کرتے تو جب بھی یہ بیان کریں گے اس وقت بھی احمد برباد ہو جائے اسے کے حارث ان چوکی دار بن جائے اس کی مستقل حفاظت کے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا بیا بیٹا مارا بھول جاؤ اسے اگر کسی وقت بھی ریاکاری کی نیت سے اسے کھول دو گے بیان کر دو گے اس وقت بھی وہ ہم برباد جائے تو مستقل اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ امور کی حفاظت کی تو یہ فرما برباد ہے ہمارے اعمال اعمال مقبولہ ہو اللہ کے دربار میں اللہ کے اللہ کے دربار میں شرک قبولیت حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہرا کاری سے بچائے شرک سے بچائے بدایات سے بچائے گناہوں سے بچائے عقل حرام سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے دے جو جو آپ صاحب قبول ہو اقول حاضر بس تخر الدی والا الدامان الحمد للہ کے